فاطمہ البنہ گھر وہ واحد کارخانہ ہے جہاں عظیم انسان پیدا ہوتے ہیں اس کارخانے کی کارکردگی جتنی زیادہ بہتر ہوگی اسی قدر پیداوار اعلیٰ ہوگی اور معاشروں کی زندگی پر اس کے اثرات دیر پا ہوں گے ایک مسلمان ماں اپنے گھر کو حب وطن کا ایک مضبوط قلعہ اور جد و جہد کا ایک ناقابل شکست حصار بنا دیتی ہے ایمان مومن ماں کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے وہ اپنے وطن پر جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتی ہے وہ اپنی دین کے اہداف سے بخوب واقف ہوتی ہے وہ زندگی میں دین کے مشن سے کما حق آگاہ ہوتی ہے مومن ماں اپنی اولاد کی پرورش اس انداز سے کرتی ہے کہ ان کے دل حب دین و وطن سے سرشار ہوتے ہیں اور وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں سے نفرت نفرت کرتے ہیں فاطمہ البنا ایک مثال ہے اسے ایک ایسے گھر میں پیدائش و پرورش نصیب ہوئی جس نے عظیم القدر مردان کار کو جنم دیا اور اس نے ایک ایسے گھر میں اپنی زندگی گزاری جہاں سچی جوا مردی کا بسیرا تھا خاندان کا تعارف فاطمہ اپنے والد الشیخ احمد عبد الرحمن البنا کی تیسری صاحبزادی تھی آپ کے والد چونکہ گھڑیوں کی مرمت کرتے تھے اس لیے الساعتی کے نام سے زیادہ مشہور تھے یعنی گھڑیوں والے گھڑیوں کو ٹھیک کرنا تو ان کا ذریعہ معاش تھا تاہم وہ بہت بڑے عالم دین اور مصنف تھے ان کے احادیث و سنن پر گہری نظر تھی انہوں نے اربعہ کی مسندوں مسندوں کو فقہی ابواب کی صورت میں مرتب مرتب کیا احادیث و سنن کے موضوعات پر آپ نے متعدد کتابیں لکھی جیسے بدائل المنن فی جمع و ترتیب مسند شافی و سنن آپ نے مسند امام احمد بن حنبل کی شرح لکھی اس شرح کا آپ نے نام رکھا بلول امانی من اسرار الفتح الربانی شیخ احمد اپنے آپ کو امام محمد عبدہ کے شاگردوں میں شمار کرتے تھے فاطمہ البنا کے بہن بھائی فاطمہ البنا کے والد الشیخ احمد عبد الرحمان کی اولاد یہ تھی پہلا امام شہید حسن البنا یہ پہلوٹے تھے آپ پچیس شابان تیرہ سو چوبیس ہجری یعنی فورٹین نائنٹین سکس کو پیدا ہوئے دوسرے بیٹے عبد الرحمن آپ دو رمضان تیرہ سو چھبیس ہجری twenty eight September nineteen eight کو پیدا ہوئے تیسری بیٹی فاطمہ آپ سفر تیرہ سو انتیس ہجری مطابق تین فروری تھرڈ فروری نائنٹین الیون میں پیدا ہوئی چوتھے محمد آپ دو ربیع الاول تیرہ سو اکتیس ہجری فرسٹ فروری نائنٹین تھرٹین کو پیدا ہوئے آپ نے فورٹین ٹین ہجری یعنی نائنٹین نائنٹین میں وفات پائی پانچویں بیٹے عبد الباسد سولہ شوال تیرہ سو چونتیس ہجری سکسٹینتھ اگست نائنٹین ففٹین کو پیدا ہوئے آپ سرکاری افسر تھے چھٹی بیٹی زینب آپ چودہ ربیع ثانی تیرہ سو سینتیس ہجری سکسٹین جنوری نائنٹین نائنٹین میں پیدا ہوئی اور پھر اسی سال وفات بیٹے احمد جمال الدین آپ کی پیدائش ففٹین دسمبر نائنٹین ٹوئنٹی مطابق پانچ ربیع تیرہ سو انچالیس ہجری میں ہوئی آٹھویں فوزیہ بائیس رجب تیرہ سو اکتالیس ہجری tenth March nineteen twenty three کو پیدا ہوئی بڑی ہوئی تو ان کی شادی استاد عبد الکریم منصور سے ہوئی یہ اس وقت امام حسن البنا کے ساتھ کار میں موجود تھے جب نائن میں آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا پیدائش و پرورش فاطمہ البنا المحمود یہ فاطمہ البنا المحمودیہ میں پیدا ہوئی جو البحیرہ کے علاقے میں واقع ہے یہیں پر آپ کی پرورش ہوئی آپ کے والد محترم کی کوشش تھی کہ انہیں قرآن مجید لکھنے اور لکھنے پڑھنے کی تعلیم سے آراستہ کریں چنانچہ <clears throat> آپ نے قرآن مجید اور قرآت و کتابت میں مہارت حاصل کی تاہم آپ اس دور کی اسکول کی تعلیم حاصل نہ کر سکے کیونکہ تنگ دستی کی وجہ سے خاندان میں ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کی سخت نہیں تھی الاستاد حسن البنا اپنے والد گرامی کے نام ایک خط میں یوں لکھتے ہیں جمال تو بہت خوش ہے میں نے اسے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس اس کے استاد سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بہت عزت کرتے ہیں جہاں تک فاطمہ بہن کا تعلق ہے تو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اسے تہذیب و شائستگی کے بارے میں نصیحتیں کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو میں اسے جلد ہی لکھنا پڑھنا بھی سکھانا شروع کر دوں گا اسی طرح کے تہذیب و تربیت میں کی تہذیب و تربیت میں میں بہت دلچسپی لیتا ہوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھے اللہ کی مدد سے امید ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی بہترین رہنمائی کر سکوں گا جس سے انہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے اور اپنی عبادت کو نتیجہ خیز بنانے میں فائدہ پہنچے گا عشاء کے بعد ہر ہفتے میں ان کے دو سبق ہوتے ہیں جن میں احادیث یاد کرتے ہیں فاطمہ نے سولہ سال تک المحمودیہ میں ہی قیام کیا ان سولہ برسوں میں انہوں نے زندگی بسر کرنے کے گر سیکھے آپ کی والدہ محترمہ کی خواہش خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہر وہ چیز سیکھ لے جس کی ایک عورت کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے اور جس کا سیکھنا اس کے لیے مفید ہوتا ہے آپ کی والد اگرامی کی کوشش تھی کہ ان کی صاحبزادی قرآن کی تعلیمات سے بہراور ہو قاہرہ منتقلی فاطمہ البنا اپنے والد اور خاندان کی دیگر افراد کے ساتھ بائیس محرم تیرہ سو ترتالیس اگست نائنٹین ٹوینٹی فور میں قاہرہ میں رہنے کے لیے وہاں کی مشہور شارع سیدہ زیرب منتقل ہوئی قاہرہ منتقل ہونے کا فوری سبب یہ بنا کہ آپ کے بڑے بھائی حسن البنا قاہرہ میں زیر تعلیم تھے وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ ان کی ہم جماعت نے ان کے منہ پر ایک لیز دار مادہ پھینکا اس نے حسد کی شدت میں حرکت اس لیے کی کہ حسن البنا اس پر تعلیمی لحاظ سے برتری رکھتے تھے جب یہ خبر ان کی والدہ کو پہنچی تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی ہیں یا پھر ان کا بیٹا دارالعلوم سے اپنی پڑھائی ختم کر دے حسن البنہ کے والد نے بھی قاہرہ جانے کی حامی بھر لی اور اپنے خاندان کے ساتھ قاہرہ منتقل ہو گئے جب حسن البنہ کے لیے اپنے آبائی علاقے سے رابطہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا فاطمہ البنا کے خاندان نے قاہرہ کے کسی ایک علاقے میں مستقل سکونت اختیار نہیں کی بلکہ قاہرہ شہر کے مختلف محلوں میں سکونت تبدیل کرتے رہے کبھی محلہ السیدہ زینب میں اور کبھی محلہ محلہ الخلیفہ میں کبھی البرب احمر میں اور کبھی الحکمتیہ الجدیدہ میں اخوان المسلمون کا ہیڈ کوارٹر جسے المرکز العام کہا جاتا ہے زیادہ تر حالات میں امام حسن البنا کے گھر میں ہی ہوتا تھا بلاآخیر یہ ہیڈ کوارٹر الحلمیہ الجدیدہ کے میدان میں بنا خاندان دعوت کے راستے پر گامزن اس بابرکت خانوادے نے ایک ایسے عالم دین کی زیر نگرانی میں پرورش پائی تھی جو کتاب اللہ کا محافظ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا تھا اس عالم دین نے تیس اجزاء پر مشتمل الفتح الربانی فی ترتیب مستد الامام احمد لکھی اس کے علاوہ بھی کئی کتب تحریر فرمائی دین اسلام سے محبت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اس خاندان کو اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا پورا خاندان دین کی خدمت اسی روش پر گامزن رہا وہ اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی حسن کی مانی دین سے وابستگی کو اپنے لیے زر نجات سمجھتے تھے یہ سب اللہ کے دین کے علم بردار تھے ان کا تعلق اخوان المسلمون سے تھا جس کی بنیاد ان کے بڑے بھائی حسن نے 1928 میں رکھی تھی تمام بھائیوں نے اخوان کی دعوت کے فروغ میں اپنا اپنا کردار ادا کیا حتیٰ کہ بہنوں نے بھی مکمل خلوص کے ساتھ دعوت کی خدمت کی امام حسن البنا کے بھائیوں اور بہنوں کی ان خدمات کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے فاطمہ البنہ بھی اسی عظیم خاندان کی ایک رکن اور اس گھر کا ایک ستون تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی شادی خانہ آبادی فاطمہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو دیندار گھرانوں کے کے کئی نوجوان اس عظیم المرتبت خاندان ساتھ رشتہ قائم کرنے کے متمنی ہوئے اس لیے کہ آپ کے والد اشیک احمد عبد الرحمن البنا اور بھائی امام حسن البنا تھے جو اخوان و مسلمون کے مرشد عام تھے دعوت کے میدان میں شرف سبقت رکھنے والے جوان چاہتے تھے کہ وہ اس مبارک خاندان کے ساتھ رشتہ داری کا اعزاز بھی حاصل کرے استاد عبد الحکیم عابدین بھی انہی افراد میں سے ایک تھے کا مختصر تعارف آپ الفیوم کی کمشنری کے مرکز سفورس کے گاؤں متر طورس میں نائنٹین فورٹین میں پیدا ہوئے آپ کا شمار تحریک اسلامی کے صفحے اول کے افراد میں ہوتا ہے آپ دعوت آپ دعوت اسلامیہ کے شعرا میں بھی شامل تھے آپ نے فواد الاول یونیورسٹی کے کالج آف آرٹس سے تعلیم مکمل کی اس یونیورسٹی کو آج کل قاہرہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے آپ نے اسی یونیورسٹی کے لائبریرین کے طور پر ملازمت کا آغاز کیا آپ اخوان المسلمون کے سیکرٹری جنرل رہے 1954 میں المنشیہ سانحے سے پہلے ہی آپ حج کرنے کے لیے سعودی عرب جا چکے تھے حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ مصر واپس نہ آئے کیونکہ فوجی حکومت نے مصر کے تمام اخوان المسلمین کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا تھا المنشا کا واقعہ فوجی حکومت کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور اس کا اصل مقصد اخوان کو گرفتار کرنا تھا مفتی فلسطین محمد امین الحسینی نے آپ کو اپنی زیر صدارت عربی مجلس عاملہ کا مشیر مقرر کیا اس کا صدر دفتر بیروت میں تھا عبد الحکیم آبدین کو مکہ مکرمہ کے رابطہ عالم اسلامی نے بھی اپنا مشیر مقرر کیا الاستاد محمود عبد الحلیم کہتے ہیں استاد کی اس وقت دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا یہ بچے چھوٹے تھے آپ کی دو بہنیں تھیں آپ کی بڑی بہن سے شادی کرنے کے جو اخوان مطمئنی تھے وہ اس شرف کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے عبد الحکیم الدین بھی اس سعادت کے آرزو مند تھے مگر وہ مالی لحاظ سے سب سے کمزور تھے اور سماجی حیثیت سے بھی اونچا مرتبہ نہ رکھتے تھے تاہم وہ بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے یونیورسٹی میں دعوت کے کام کو متعارف کرانے میں اولیت کا امتیاز امتیاز انہیں حاصل تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو دعوت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہوا یہ کہ الاستاد حسن البنا نے اپنی ہمشیرہ کے لیے عبد الحکیم کے رشتے کو پسند کر لیا انہوں نے اپنے والدین سے مشورے کے بعد یہ اعلان کیا حشام عبد الحکیم عبدین بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی ڈائری میں اس شادی کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں امام البنا کے ساتھ پیدل چل رہا تھا ہم اتبت الخبرہ میں دار الاخوان المسلمین سے امام کے گھر واقع شار محمد علی کی طرف پیدل جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ کو اس جیسی کوئی خاتون نہیں ملے گی جو آپ کی سیکرٹری بننے کی اہلیت رکھتی ہو یا جس کی اتنی تعلیم ہو کہ وہ آپ کی سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے سکے شادی کی تقریب محترمہ فاطمہ کی کی شادی تقریب میں اخوان المسلمون نے شرکت کی اسی رات رخصتی عمل میں آئی اور عبد الحکیم عابدین کو جبری رخصت پر بھیجا آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہے جب مہمان کھا کر چلے گئے تو آپ فاطمہ سے ملے فجر سے پہلے ہی دونوں بیدار ہوئے ادا کیے اس کے بعد آپ نے اپنی رفیق حیات کو الحضاب کی روشنی میں پہلا سبق پڑھایا اس سبق کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے سورت الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 28 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھرے طریقے سے رخصت کروں اور اور اور اگر تم تم اللہ اس کے رسول دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ میں سے جو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے آپ دین نے اپنے ازدواجی زندگی کی پہلی ہی رات میں مستقبل کے لیے دستور حیات طے کرنے کا تہیا کر لیا تھا جب میاں بیوی یا بالفاظ صحیح دلہا اخوان کے المرکز العام پہنچے جہاں اخوان نماز فجر ادا کرتے تھے تو آپ نے جا کر انہیں بیدار کیا ان کے ساتھ نماز فجر پڑھی اور ان کے ساتھ ہی ناشتہ کیا اخوان اس جوڑے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ شادی کے بندھن میں آنے کے پہلے ہی دن ہی کس طرح اخوان سے مربوط تھے ان میں سے کئی ایک نے عبد الحکیم آبدین سے کہا کہ بھائی انہیں آج تو اپنے گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے تھا اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو اولاد سے نوازا چنانچہ پہلے ایما پھر الہام کی پیدائش ہوئی seventh November nineteen forty nine کو حشام پیدا ہوا پھر امیما پیدا ہوئی پھر سیونتھ جنوری نائنٹین البرا کی پیدائش ہوئی خاندان پر اللہ کا بہت فضل و کرم تھا ماں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دے رہی تھی بچے اپنے والد کی موجودگی گھر میں نہ ہونے سے ان کی شفقت سے زیادہ تر محروم رہتے تھے باپ کی محبت کی کمی کی تلافی بھی ماں اپنی محبت و شفقت سے کرتی تھی والد دعوت کے امور میں منہمک رہتے تھے وہ دعوت کو اولیت دینے کے قائل تھے وہ اسی کی خدمت کو سعادت دارین سمجھتے تھے فاطمہ البنہ نے اپنے شوہر کے مزاج اور افتاد تبا کا اندازہ لگا لیا تھا وہ سمجھتی تھی کہ یہ ان کے شوہر کی مجبوری ہے وہ جماعت اخوان المسلمون کے سیکرٹری جنرل تھے یہ ذمہ داری کوئی معمولی نہ تھی یہ جسم و جان کو تھکا دینے والی ڈیوٹی تھی ان حالات میں فاطمہ البنہ نے اپنے خاوند کا بھرپور ساتھ دیا وہ دعوت کے تقاضوں کی تکمیل میں ان کی بھرپور معاونت کی فاطمہ البنا کے شوہر عبد الحکیم اور ان کے بھائی امام حسن البنا دونوں دعوت کے کاموں میں ہماتن مصروف رہتے تھے نہ صرف مصر میں بلکہ مصر سے باہر شام اور یمن کے بھی دورے کرتے تھے یمن کے ایک دورے میں جو 1948 میں ہوا تھا عبد الحکیم ایک حادثہ کا شکار ہو گئے یہ حادثہ انتہائی خطرناک تھا اور اس میں ان کی جان کو بھی خطرہ تھا اس کے باوجود فاطمہ البنہ گھبرائی نہیں بلکہ اس مشکل گھڑی میں اپنے پروردگار کے حضور دست بدعا رہی وہ ایک ایسی رفیق حیات تھیں جنہیں معاملات سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی آزمائشوں کا گھیراؤ ابتلا و آزمائش اللہ کی سنتوں میں سے ایک مستقل سنت ہے تاکہ اللہ خبیص کو طیب سے چھانٹ کر الگ کر دے اور لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے فاطمہ البنہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں چھوٹی عمر میں ہی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا ان کے بھائی حسن البنا کو 1936 میں فلسطین کے بڑے انقلاب کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا اس گرفتاری کا سبب کتاب ان نار والد مار تھی جسے جماعت الاخوا جماعت الاخوان المسلمون نے چھاپا اور تقسیم کیا اس کتاب میں فلسطینیوں کے خلاف انگریزوں کے جرائم واضح کیے گئے تھے مئی 1941 میں وزیر تعلیم محمد حسین ہائکل نے ایک حکم صادر کیا جس کے تحت فاطمہ البنا کے بھائی حسن حسن البنا کا تبادلہ قینا کر دیا گیا اپنے بھائی سے محبت اور تعلق کی بنا پر فاطمہ کو بھی اس حکم سے دکھ پہنچا ابھی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ کے اواخر میں فاطمہ کے بھائی اور شوہر کو گرفتار کر کے پسے دیوار زندہ رکھا گیا فاطمہ نے ابھی اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کی تھی فاطمہ البنا کے شوہر شوہر محترم اپنے دعوتی امور میں سرگرم رہتے تھے مگر اس کے باوجود چونکہ آپ دعوت کے راستے کے تقاضوں سے واقف تھی اس لیے آپ صبر و رضا سے کام لیتی تھی اس لیے کہ محترمہ فورٹی ایٹ کو بیدار ہوئی تو مصر کے وزیر اعظم محمود فہمی الانقراشی کا یہ فرمان جاری ہو چکا تھا کہ جماعت اخوان المسلمین کو کل عدم قرار دیا گیا ہے اس جماعت کے ارکان گرفتار کر لیے جائیں اور اس جماعت کا سرمایہ اور بحق سرکار ضبط کر کر لیے جائیں یہ خبر آپ آپ پر بجلی بن گئی مگر جلد سنبھل گئی آپ کے شوہر سمیت ہزاروں اخوان گرفتار کر لیے گئے اب اخوان پر مظالم و تشدد کا دور شروع ہوا جیلوں میں اخوان پر تشدد کی خبریں فاطمہ المنا کو بے چین کر دیتی تھی ابراہیم عبد الحادی کا دور اخوان کے خلاف بے پناہ تشدد کی وجہ سے سیاہ فوجی دور کہلاتا ہے اس بھیانک اور سیاہ دور میں اخوان کو طرح طرح کی سزاؤں کا تخت مشق بنایا گیا بھائی کی شہادت فاطمہ البنہ کے لیے وہ لمحہ لمحہ قیامت تھا جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے بھائی امام حسن البنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے یہ حادثہ یہ حادثہ nine nine February nineteen forty کو اس وقت پیش آیا جب امام البنا اپنی بہن فوزیہ کے شوہر استاد عبد الکریم مقصود کے ساتھ کار میں سوار تھے کار جو شارہ الملکتہ نازلی پر جمعیت الشبان جمعت شبان المسلمین کے سامنے سے گزری تو اس پر حملہ ہوا محترمہ فاطمہ البنا کو جب یہ افسوس نہ خبر ملی تو فوراً اپنے والد محترم کے ساتھ القصر العینی پہنچی جہاں آپ کے بھائی اب بھی نیند سو رہے تھے آپ کے پاس ایک رومال تھا آپ اپنے شہید بھائی کے بہنے والے خون کو اس رومال سے خشک کرنے لگی مگر پولیس نے آپ کو کمرے سے زبردستی نکال دیا بھائی کی شہادت سے پہلے بہن کا خواب فاطمہ البنہ کے صاحبزادے استاد حشام بیان کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ کو سچے خواب دکھا دیا کرتے تھے آپ کا ہر خواب سچا ثابت ہوتا تھا چنانچہ امام البنا کی شہادت سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے والدہ نے اپنے بھائی کے پاس جا کر انہیں اپنا خواب سنایا امام البنا نے خواب سن کر اپنی بہن کا کندھا تھپ تھپایا اور انہیں تسلی دی آپ نے اس موقع پر کسی شاعر کا شعر پڑا جس کا ترجمہ ہے میں اپنے دو دو دنوں سے کس دن سے بھاگ کر موت سے نجات پاؤں کیا اس دن سے بھاگ جاؤں جس میں موت مقدر نہیں یا اس دن سے بھاگ اٹھوں جس میں موت میرا مقدر ہے حادثے کے روز میری والدہ امام البنہ کو گھر سے باہر نکلنے سے نہ روک سکی کیونکہ آپ کی چھٹی ہی سے بتا رہی تھی کہ بھائی کو نقصان کا خطرہ ہے آپ وہاں پہنچی تو امام البنا سو رہے تھے آپ نے انہیں نہ جگایا تاکہ جمیت الشبام میں جانے کا وقت مقررہ وقت گزر جائے مگر آپ خود ہی بیدار ہو گئے اور گھر والوں سے فرمایا میں اپنے مقررہ وقت سے لیٹ ہو گیا ہوں بہن نے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی تو بھائی نے بہن سے فرمایا اگر میری روح ایک صندوق میں ہو یہ روح والا صندوق ایک اور صندوق میں پڑا ہوا ہو اس کے اوپر ایک اور صندوق ہو اور یوں میری روح جو صندوق در صندوق در صندوق ہے ایک سمندر کی گہرائی میں ہو اور تمہارا رب میرے لیے کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو ایسا ہو کر رہے گا یہ فرما کر آپ باہر تشریف لے گئے پھر جو سانح رونما ہونا تھا وہ ہوا جرأت و شجاعت فاطمہ البنا ازدواجی زندگی کے آغاز میں اپنے شوہر کے ساتھ الیقینیا میں رہائش پذیر تھی جو درب العمر کے ماتحت ہے آپ جرت و شجاعت شجاعت کی وجہ سے نمایاں تھی آپ کے شوہر جیل میں تھے آپ گھر میں تھی کہ سیاسی پولیس تلاشی کے لیے آئی آپ نے آپ نے گھبرائے آپ گھبرائے بغیر ان کے لیے دروازہ کھول دیا وہ لوگ تلاشی لینے لگے پولیس نے میز کی ایک دراز کھولی تو وہاں قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا تھا پولیس کے ایک آدمی نے اس نسخے کو ہاتھ میں لے کر کہا لے کر باہر نکالنا چاہا تو آپ نے اس کے ہاتھوں پر ایک چھڑی زور سے ماری اور قرآن کریم کی یہ آیات پڑی لا یمسہ الا المتحرون پولیس والا بہت پریشان ہو گیا اس نے قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ دیا اور پھر پولیس گھر سے باہر چلی گئی فاطمہ البنا کے سات سالہ بیٹے کی گرفتاری کے لیے پولیس کی آمد فاطمہ البنا کے صاحبزادے حشام بیان کرتے ہیں کہ 1952 میں جب ان کی عمر ابھی سات سال سے زیادہ نہ تھی ان کی گرفتاری کا حکم صادر ہوا پولیس جب مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی تو میری والدہ پوری قوت کے ساتھ پولیس والوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پولیس کے عملے سے کہا اپنے انچارج محمد بے امام تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں کل خود حشام کو لے کر پیش ہو جاؤں گی اگلے روز والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا ہم نے سیاسی پولیس کے ہیڈ کا رخ کیا والدہ مجھے لے کر محمد بے امام کے دفتر میں چلی گئی اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میں تمہارے سامنے حشام کو پیش کر رہی ہوں جسے تم گرفتار کرنا چاہتے ہو پولیس افسر نے تعجب سے مجھے دیکھا اور کہا یہ ہے وہ حشام امی بولی جی ہاں پولیس افسر نے اس پر والدہ سے معذرت کی اور اپنی غلطی پر اظہار تعصف کیا والدہ مجھے ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی فوجی افسروں کی اخوان سے دھوکہ دہی اور اس کا بھیانک انجام مصر میں اخوان المسلمین کی دعوت کا کام تمام تر ظاہری رکاوٹوں کے باوجود جاری رہا 23 جولائی 1952 کو ملک میں انقلاب برپا ہوا تاکہ اس فاسد نظام کا خاتمہ کیا جا سکے جس نے ملک کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا اور مصری قوم کو استعمار کا غلام بنا دیا تھا اس انقلاب برپا کرنے میں آزاد فوجی افسروں کا اخوان المسلمون نے بطور جماعت ساتھ دیا انہوں نے انگریزی سامراج کی طرف سے اس انقلاب کو ناکام بنانے کی ہر کوشش کو روکنے کے لیے فوج کا بھرپور ساتھ دیا ملک میں داخل ہونے اور ملک سے باہر جانے کے تمام اہم مقامات کی نگرانی اخوان نے کی اخوان نے داخلی محاذ کو پرامن بنانے کی ذمہ داری سنبھالی تاکہ انقلاب کے دوران کسی قسم کی شورش کا احتمال نہ رہے محتمہ فاطمہ البنہ بھی آنے والے انقلاب سے آگاہ تھی وہ انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگر انقلاب ناکام ہو گیا تو پھر اخوان کا انجام کیا ہوگا اور انقلابی فوجی افسروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ تمام اخوان کے بارے میں فکر تھی جن میں ان کے رفیق کے حیات بھی شامل تھے خوف اور بے چینی کی کیفیت اس وقت تک باقی رہی جب تک کہ انقلاب کامیاب نہیں ہو گیا انقلاب کی کامیابی کے بعد اخوان المسلمون نے انقلابی افسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں اور عوامی نمائندگی کا نظام رائج کریں خود واپس بارکوں میں چلے جائیں اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں چنانچہ انقلابی افسروں نے بظاہر ان مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا جو ملک کے دستور کو اسلامی شریعت کے مطابق بنائے گی اس دستور دستوری کمیٹی کے صدر ڈاکٹر عبد الرزاق اسنوہری تھے جبکہ اس کمیٹی کے ارکان استاد عبد القادر عدا اور استاد حسن الحشما حسن الاشماوی تھے اس کے ساتھ ہی محمد نجیب کی سرکردگی میں پہلی جمہوری کابینہ تشکیل پائی انقلابی قیادت نے اخوان سے کہا کہ وہ اپنے تین وزراء نامزد کریں چنانچہ اخوان نے کونسلر منیر الدولہ حسن الاشماوی اور احمد حسن الباقوری کے نام تجویز مگر انقلابی قیادت کونسل نے پہلے دو نام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی جگہ دو اور نام تجویز کرنے کے لیے کہا اس پر اخوان نے کابینہ میں شرکت سے انکار کر دیا اس انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ اخوان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ انقلابی فوجی کونسل اسلامی شریعت کے مطابق حکومت چلانے کے لیے مخلص نہیں ہے اور نہ ہی ان کا یہ ارادہ ہے انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ انقلابی افسروں نے فوجی حکومت قائم کرنے کا تہیا کر رکھا ہے ایک ایک دن صلاح سالم خاص مقصد کے لیے محترم عبد الحکیم عدین کے گھر آیا اس وقت آپ گیارہ شار سلیم سرائی القبہ میں رہائش پذیر تھے سالم شام کے آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک صبح کے دو بجے تک ان کے گھر رہا اس کی کوشش تھی کہ استاد آپ دن کابینہ میں اخوان کی نمائندگی کرنا قبول کر لیں وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا محتمہ فاطمہ البنا ان حالات سے باخبر تھی انقلابی قیادت کا منصوبہ یہ تھا کہ اخوان کے کچھ افراد کو جماعت اخوان کی مشاورت اور رضامندی کے بغیر کابینہ میں شامل کر لیا جائے تاکہ اخوان کے صفوں میں پھوٹ ڈالی جا سکے عبد الحکیم انقلابی کونسل کی اس شرارت کو بھانپ گئے آپ نے کابینہ میں عدم شمولیت کے اخوان کے فیصلے کی مخالفت کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ اخوان عدم اشتراک کا فیصلہ کر چکے تھے اخوان اور انقلابی کونسل کے مابین تعلقات خراب ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ جنوری 1954 میں عبد ناصر نے جماعت اخوان پر پابندی عائد کرنے اور اس کی قیادت کو پابندی کرنے کا حکم نافذ کر دیا عبد الحکیم کی گرفتاری چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں اخوان کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا مرشد عام بھی گرفتار ہوئے مکتب الارشاد کے ارکان کی گرفتاری عمل میں آئی استاد عبد الحکیم آبدین بھی گرفتار کیے جانے والوں میں شامل تھے 1954 کے مارچ میں اخوان کو رہا کر دیا گیا اس رہائی کے بعد بھی اخوان اور انقلابی قیادت کے تعلقات درست نہج پر استوار نہ ہوئے اخوان پیش آمدہ خطرات بھانپ چکے تھے محترمہ فاطمہ البنہ اللہ کے حضور دست دعا تھی کہ وہ خیر و عافیت رکھے اور آنے والے خطرات کو ٹال دے اگرچہ خطرہ روز بروز قریب سے قریب تر آ رہا تھا مگر فاطمہ البنہ گھبراہٹ سے دور تھی وہ آئندہ آزمائش میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے اور صبر و برداشت سے کام لینے کا تہیا کر چکی تھیں فاطمہ البنا کے شوہر استاد عبد الحکیم اخوان کے مرشد عام کی معیت میں ایک دعوتی دورے پر تھے یہ دورہ سعودی عرب شام اور لبنان کا تھا اسی دوران مصر کے ڈکٹیٹر عبد ناصر نے انگریزوں کے ساتھ انخلا کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے اس معاہدے کی کئی شقیں مصر کے حق میں ظالمانہ تھیں اخوان نے اس معاہدے کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا اخوان کے مرشد عام نے صدر نجیب کو ایک یاد داشت بھیجی جس میں کہا گیا تھا کہ اس معاہدے اختلاف ہے اب مصر کی سیاسی اور وہاں کا ماحول کشیدہ تھا اخوان کو خطرے کا پہلے ہی اندیشہ تھا اس موقع پر عبدالحقی محدود نے مرشد عام سے عرض کیا کہ ملک کے حالات خطرناک ہیں اس لیے وہ واپس مصر نہ جائیں اور اس بحران کے ختم ہونے تک ملک سے باہر ہی رہی مگر مرشد عام نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں ضرور واپس جاؤں گا تاکہ میں آزمائش کی اس دور میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دوں تاہم استاد آبدین اور بعض اخوان نے ملک سے باہر رہنے میں ہی آفیت سمجھی المنشیا کا ڈھونگ اور فاطمہ البنا کے گھر کی تلاشی 26 اکٹوبر 1954 شام کے پورے آٹھ بجے تھے کہ عبد ناصر نے اسکندریہ کے گراؤنڈ المنشا میں جلسے عام سے خطاب شروع کیا اس کا ایک خطاب ریڈیو سے بھی براہ راست نشر ہو رہا تھا اسی خطاب کے دوران جلسے گاہ میں عبد ناصر پر کچھ گولیاں چلائی گئیں معمولی سی افراتفری ہوئی اور اس کے فوراً بعد اعلان ہوا کہ فائر کرنے والا ایک, ایک اخوانی تھا عبد ناصر کی تقریر ختم ہونے سے پہلے سویل اور فوجی تفتیشی گاڑیاں اخوان المسلمون کو گرفتار کرنے کے لیے مصر کے مشرق و مغرب میں متحرک ہو گئی اگلے روز عبد ناصر کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے ہی جیلیں ہزاروں اخوان سے بھر چکی تھی ان گرفتار اخوان کو اپنی گرفتاری کا سبب معلوم نہ تھا اب ان غریبوں کے لیے سزا و عذاب اور تشدد کی جہنم کے دروازے چوپٹ کھل چکے تھے تفتیشی اسٹاف نے فاطمہ البنا اور عابدین کے گھر پر چھاپا مارا اور خانہ تلاشی کے بہانے ان کے گھر کا تمام سامان بکھ سامان ساز و سامان کو بکھیر ڈالا اس موقع پر فاطمہ البنہ نے پامردی دکھائی اور صبر و برداشت سے کام لیا انقلابی قیادت کونسل نے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے عبداللہ کی معابدین اور ان کے ساتھ ملک سے باہر اخوان ساتھیوں کی مصری شہریت شہریت ختم کر دی ان کے نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیے جنہیں ابھی گرفتار کرنا تھا یہ فیصلہ فاطمہ البنہ کے لیے بھی باعث اذیت تھا انہیں اب وحشت و تنہائی کا شدید احساس ہوا اپنے شوہر سے جبری جدائی کا قلق پہنچا فوج نے اخوان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بھی ان کے لیے تشویش تھا تاہم ان مایوس کن حالات میں بھی انہوں نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بچوں کی پریشانیاں شوہر سے جدائی کی ایک کٹھن سال فاطمہ البنا نے اپنے بچوں کی بہترین اسلامی تربیت میں گزار دیے پھر وہ وقت آیا جب اپنے بچوں کو ساتھ لیے اپنے شوہر سے ملنے مصر سے باہر تشریف لے گئی 1958 کی بات ہے 1961 میں فاطمہ البنہ کے ساتھ واپس مصر آئی اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا فاطمہ اور ان کی اولاد کو حکومت مصر کی طرف سے جابرانہ اقدامات کا سامنا کرنا پڑا 1965 میں ان کے بیٹے حشام کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا حکومت کا مقصد یہ تھا کہ وہ باہر جا کر اپنے والد سے نہ مل سکیں فاطمہ البنہ کی صاحبزادی ایمان کو بھی اسی سال ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا وہ اس وقت حاملہ تھی اور بیرونی ملک اپنے شوہر کے پاس جا رہی تھی شہرائی جمعہ ایمان سے کہا کرتے تھے چونکہ تم کمال عابدین کی بیوی ہو لہٰذا تم اس سے ملنے کے لیے سفر نہیں کر سکو گی ہوا بھی ایسے ہی ایمان اور ان کی والدہ فاطمہ البنا حالات میں فاطمہ البنہ نے اپنے شوہر کی جدائی اور اپنی اولاد کے دکھ جھیلے سرکار کی طرف سے عنایات کا سلسلہ جاری رہا خانہ تلاشی اور چھاپے روزمرہ کا معمول بنے رہے بیٹوں کو تھانوں میں بار بار طلب کیا جاتا رہا یہ اذیت ناک رویہ عبد ناصر کے مرنے تک جاری رہا وفات حسرت آیات فاطمہ سہتے سہتے اب تھک چکی تھی ٹویلتھ سیونٹی کو ان کی روح اپنے رب کریم کے حضور پہنچی تاکہ اپنے مہربان آقا کے سامنے اپنے اوپر اپنے شوہر اور اولاد پر ہونے والے مظالم کی شکایت کر سکے آپ کو مدفن البساتین میں سپرد خاک کیا گیا انور سادات کے برسر اقتدار آنے کے بعد عبدالحکم آبدین کی مصری شہریت بحال کر دی گئی اور وہ 1975 میں مصر واپس آئے مگر اب ان کا مصر میں قیام بہت مختصر تھا وہ 10 جولائی 1976 کو اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے ان کے جست خاکی کو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقبرے والے قبرستان میں پیوند خاک کر دیا گیا